سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے فرمایا ابو امامہ بے شک بعض مومن ایسے ہیں کہ ان کے دل میرے لیے بہت نرم ہو جاتے ہیں حدیث نمبر 155 مسند احمد